اس جہاں کی ہر تو شیر منہ موت اس جہاں کی ہر حرت شیر منہ تر سب زبی بد کو ہم دیکھتے رہ گئے سبز زبی بد کو ہم دیکھتے رہ گئے دل میں ہو بے نبی لب کے تلے اللہ ہو کے با چشم نم دیکھتے ہو کے با چشم نم دیکھتے رہ گئے لو جب ہوئی پنلیاں تھر تھرا لگی اس گھڑی سرا نے لگی اس گھڑی آنکھ نیچی ہوئی اور دل جھک گیا آنکھ نیچی ہوئی اور دل جھک گیا اپنے سر کو بھی ہم دیکھتے رہ گئے اپنے سر کو بھی ہم دیکھتے رہ گئے اپنی کیوں نیج ہونے لگی اپنی بخش کیوں نیج ہونے لگی جام کو سر کیلا لگی بہونے لگی جام کو سر کیلا لگی بڑھنے لگی فکر دنیا یہاں سے آ تھے اس گھڑی فکر گنی یہاں سے آ تھے اس گھڑی آخرت ہی کا غم دیکھتے رہ گئے آخرت ہی کا غم دیکھتے رہ گئی ان کی نظر لینا اس کا کیا پوچھنا رحمتوں کی گٹا ہر طرح پوچھا گئی ان کی نظر لینا اس کا کیا پوچھنا رحمتوں کی گٹا ہر طرح پوچھا گئی اپنے آپ چھ بڑے فیل کو بھول کر صرف ان کا کرم دیکھتے رہ گئے اپنے برے فیل کو بھول کر صرف ان کا کرم دیکھتے رہ گئے بعد اللہ کے سب سے بڑی چلو بعد اللہ کے سب سے بڑی رہی ان کی ہر ایک ادا پر نثار اپنا دل ان کی ہر ایک ادا پر نثار اپنا دل اور لوگوں کی نظر کہیں اور لوگوں کی نظر بڑی زمین کہیں اپنے آقا کو ہم دیکھتے رہ گئے اپنے آقا کو ہم دیکھتے رہ گئے شہر مکہ میں میں پیغے چار سو شہر مکہ میں پی تیرے چار سو ہم نے چھوڑا نہیں کوئی دست تو جب ہم نے چھوڑا نہیں کوئی دست تو جب اور مدینے کی دئی یوں بھی گھوم کر ان کا نقش قدم دیکھتے رہ گئے ان کا نقش قدم دیکھتے رہ گئے اپنائی واپسی مدی میں سے ہونے لگی واپسی مدی میں سے ہونے لگی بھوک سینے میں رہے رہ کے لگی بھوک خوشی و میں رہے رہ کے اٹھونے لگی ایک ہسو رت بھر میں دانت ہم ایک ہنسو رت نگاہوں سے ہم مر کے با حرم دیکھتے رہ گئے مر کے با حرم دیکھتے رہ گئے کہ انیس اپنائی مان ہے بس یہی انیس اپنا مان ہے بس یہی سر جھکاتے ہیں صرف ایک اللہ کو سر جھکاتے ہیں صرف ایک اللہ کو جب سے تو ہی ہوئی ہے میری اے انیس اپنا مان ہے بس یہی سر جکاتے ہیں صرف ایک اللہ کو جب سے تو ہی ہوئی ہے میری بٹ کدے کے سنم دیکھتے رہ گئے بٹ کدے کے سنم دیکھتے رہ گئے وہ انیس مان ہے بس یہی اے انی سپنا مان ہے بس یہی سر جکان ہیں صرف ایک اللہ کو جب سے تو ہی ہوئی ہے منی بت کا دے کے سنم دیکھتے رہ گئے کا قدرے کے سنم دیکھتے رے جن ہو سلے لفا ہو کے بار چشم نم نفتے تیرے